کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو <clears throat> اب آپ نے مجھے بتانا ہے جیسا کیا مطلب ہے کس طرح بنائیں گے کیا تو ایک عورت ہرگز نہ روک روکنے کا منع یمنا ناؤ سے ہوتا ہے منع یمنا ناؤ روکنا منع کرنا تو ایک عورت ہرگز نہ روک ہرگز آیا ہوا ہے آپ سمجھ جائیں یا خفیفہ جو بھی ہو وہ بنائے یا تو ہرگز آ گیا نا تو ایک عورت ہرگز نہ روک ٹھیک ہے تو ایک ہرگز نہ روک نہیں لا بھی تو شروع میں لگائے نا لاتم نائنا تو ایک عورت لاتم ہوگا لاتم نہ آئے گا تو نہ روک کچرا ہوگا نا منا آئیم ناؤ سے تو نون سکیلا سے پہلے کیا آئے گا یہ تو نشانی ہے نون سکیلا سے پہلے اگر کچرا آ رہا ہے تو یہ کس کی نشانی ہے واحد محمد فاضر کی نشانی ہے نا جیسے ہے لاتا عالینا تم نا تم نا ٹھیک ہے ان کے نیچے جو کچرا آئے گا یہ نشانی ہے یہ واحد آگے ترا کا ترا کا رکو وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں جمع مونس کا سیکھا ہے اب آپ سمجھ ہیں نان کا نان اجتنابا اجتنابا تنیبو کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا جو ہے پرہیز کرنا تو اج تنابا سے تو میں ہرگز پرہیز نہ کروں میں ہرگز پرہیز نہ کروں ہرگز آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تکیلا وغیرہ لا اج تانی پاننا نہیں لا اج تنابا یج تانیبو سے تو اج تانی بو آتا ہے متکلم کا سیکھا تو لا اج تانی بننا لا اج تانی بننا یا تانبا یہ اجتانبا اجتنبا تم لوگ ہرگز نہ روکو منع یمنا سے تم لوگ ہرگز نہ روکو تم لوگ ہرگز نہ روکو حمزہ کے اوپر بتایا نا لا اجتانی بن اج تانبا یج کا سیکھا اجتنبو مظاہرے کیسے آئے گا اجتنبو یہ تو ماضی میں اجتانبا تھا نا ماضی کے اندر مظاہرے کے اندر متکلم کے سیکھے میں کیا آئے گا اجتنبو تو لا اج بننا لا تنی بن ہرگز نہ روکو لا تم نا ٹھیک ہے لا تم نا سے پہلے زما آئے گا نون سے پہلے زما آئے گا لا تم نا تم نا تھا نا اس سے لا تم نا لا تم نا کتب یک ٹبو ہوتا ہے لکھنا کتب یک ٹب لکھنے کے معنی ہوتے ہیں وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں یک ٹبو سے کچھ اس طرح بنے گا وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں ہرگز آ گیا سکیلا کی بات آ گئی یا خفیفہ کی آ گئی لیکن خفیفہ نہیں ہو سکتا تسنیا تسنیا کے اندر خفیفہ نہیں ہوتا تو وہ وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں لا تک توبان لا تک توبان ٹھیک ہے لا تک توبان وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں لا تک توبان ہو جائے گا جی آگے چلیے اب کہتے ہیں فائدہ آگے اب یہ کام کی بات بتائی جا رہی ہے اب کام کی بات بتائی جا رہی ہے اور بہت کام کی بات ہے وہ یہ ہے فائدہ اب لن لام تاکید بانون نون امر بانون تاکید نہیں بانون تاکید کا فرق بیان کرتے ہیں اس کو بہت غور سے سننا ہے سمجھنا ہے اس کو نتی تاکید بلن یہ ہم کر چکے تھے جیسے لئی لام تاکید بانون تاکید لام تاکید بانون تاکید تاکید فلن لیا فلن ٹھیک ہے یہ لام تاکید بانے تاکید تھا امر بانون تاکید امر بانون تاکید کیا تھا امر تاکید کیا تھا لیا فلنا اور بانون نے تاکید کیا تھا لیا فلن کہتے ہیں ان کا ہم فرق بیان کرتے ہیں اگر طالب علم نے ہمت اور شوق سے اس کو سمجھ لیا تو سب کی گردانے یاد ہو کر ترجمہ کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی وب اللہ توفیق اب دیکھیے ترجمہ بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ لیں یا فلا یہ کیا ہے نفیت تاکیر بلن ہے لیں یا فلا لیں یا فلا ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مت یاد ہے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی میں نے کہا تھا جب ہر سے لن آتا ہے تو مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں ویسے جو مظاہرے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے مظاہرے کے اندر مستق حاضر بھی ہوتا ہے اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں مظاہرے کے اندر <coughs> جو حاضر زمانہ حاضر زمانہ حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں حال اور استقبال لیکن جب ہر کے لن داخل ہوتا ہے تو لیں یا فلا ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مرد ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مرد یہ کیا دی جا رہی ہے خبر دی جا رہی ہے خبر دی جا رہی ہے لین یا ٹھیک ہے یہ خبر دے دیکھیے لا یا فالانہ لا یا فالنہ یہ کیا ہے لا یا فالنہ یہ ہے نہیں تاکید نہیں بامون تاکید ہے نہیں ہے لا ہے نا لا ہی تاکید اس کا ترجمہ کیا ہوگا ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد لا یا فلنا ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد اگر آپ کتابوں میں ادھر بھی گاؤں لکھا ہوا ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مرد تو غلطی ہے یہ چھاپے کی غلطی ہوگی یہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے لا یا فلنا کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہ کرے وہ ایک ہر کرے نہ کرے گا میرے پاس وہ ایک مت وہ غلط ہے اس کے اندر لا یا فلنا کے اندر ہرگز نہ کرے وہ ایک مت ہاں یہ یہ کیا ہے یہ حکم ہو رہا ہے لا یا فلنا یہ حکم ہے یہ خبر نہیں ہے یہ طلب ہے ہم نے جسا پڑھا نا جملہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے جملہ خبریہ کے اندر جو آ جاتا ہے تو جس میں کیا ہوتی ہے جس میں یا تو پائی جائے گی کوئی خبر پائی جاتی ہے یا طلب جملہ جملہ جو ہوتا ہے اسمیا آ جائے یا سیلیا آ جائے اب یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے یہ امر ہے یہ نہیں ہے نہیں یہاں پہ تو ہم نہیں کہیں گے یہ نہیں ہے کام سے منع کیا جا رہا ہے لا یا فلن نہیں یا میں تھا خبر تھی بھائی یہ کام نہیں کرے گا پہ کہا جا رہا ہے کہ نہ کرے اچھا جی فلنا مزار بانون تاخیر مزار بانون تاخیر کیا ہے لا فلنا یہ کیا ہے یہ یہ بھی خبر ہے یہ بھی کیا ہے خبر ہے یہ بھی خبر ہے لیکن یہ پازیٹو یہ پوزیٹو خبر ہے کیا ہے لگے فیلنگ ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد لا یہ کیا تھی لیں یا فلا تو نیگیٹو تھی نا ہرگز نہ کرے گا یہاں پہ لیا فیلنگ کیا ہے ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد یہ کیا ہے یہ خبر ہے اچھا جی امر میں آ جائیں گے ذرا امر میں آ جائیں لی یا یہاں پہ بھی کیا کرنے کا ہو کرنے کا حکم ہے خبر حکم ہے لیا چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مت چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مت تو آپ اب بات سمجھیے فرق یہ ہے کہ نفی تاکید بلن وہ خبر ہے نہ کرنے کی خبر ہے نہ کرنے کی اگر لا پلن نہ ہو یعنی نہیں تاکید نون بتاقید نہیں ہو تو وہ کیا ہے وہ کام کرنے سے منع کرنا ہے کام کرنے سے منع کرنا ہے خبر نہیں حکم ہے حکم نہ کرنے کا حکم ہے نہ کرنے کا حکم فلن لا فلن یہ کرنے کے بارے میں یعنی کرنے کے بارے میں خبر ہے لا فلن خبر ہے اور لیا یس لڑنا یہ حکم ہے کرنے کے بارے میں کرنے کے بارے میں حکم ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کے سامنے اردو کے سے ترجمہ کرتا ہوں آپ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آپ کو انشاءاللہ بات آئے گی زارا با یس ریبو مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے زارا با یس ریبو ہوتا ہے کہ جی مارنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارنے کے مارنا زارا با یس ریبو اب دیکھیے لن اتریبا ترجمہ کیجیے لن ازریبا ازریبا لن ازریبا میں نے بتایا تھا نہ کرنے کے نہ کرنے کے بارے میں خبر ہے نہ کرنے کے بارے میں لن ازریبا اور مستقبل کے معنی ہوں گے ہرگز نہ ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت ہرگز نہ ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت میں نے بتایا نہ کرنے کی خبر ہے نہ کرنے کی خبر اچھا جی ازرا بننا لذری بننا لفری بننا یہ کیا ہے لفری بننا یہ مستقبل لام تاکید و تاکید ہے کیا لفری بننا یہ لا نہیں ہے تاکید ہاں یہ کیا ہوگا ضرور ضرور ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت ضرور ضرور ماروں گا یہ بھی کیا خبر ہے ضرور ضرور ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت اچھا جی چلیں لا بننا لا بننا یہ نہیں لا بننا لا افری بننا لا افری بننا یہ کیا ہے نہیں ہے نہیں نہیں ہے لا افری بننا لا افری بننا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں یہ کیا ہوگی یہ لا افری بننا کرنے کی نہ کرنے کا حکم ہونا چاہیے نہ کرنے کا حکم ہرگز نہ مارو میں ایک مرض ایک عورت نہیں آئے گا لا ازری بننا کے اندر ٹھیک ہے لا ازری بننا میں مارو گا نہیں آئے گا وہ تو کر چکے ہیں لن از تھا لا مطلب ہے ہرگز ہرگز نہ ماروں میں ایک مرد یا ایک عورت یعنی یہ خبر نہیں ہے بلکہ کیا یہ ایک حکم ٹائپ ہے طلب ہے ہرگز نہ مارو میں ایک مرد یا ایک عورت اچھا جی چلے لی ازری بننا یہ امر ہے لی ازری بننا چاہیے مارو ایک مرد یا ایک عورت لی ازری بننا چاہیے کہ ضرور ماروں میں ایک مرد یا ایک عورت ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اب آپ لوگوں دے رہا ہوں آپ کو کام آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اب یہ جو باقی ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے ان کے ترجمے لا یسما انا لا یسم انا لئی یسما یسما انا لا تمنا رم تم نا انا تم نا امنا انا اور اس طرح عربی میں ترجمہ کرو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ انشاءاللہ شاء آپ کا پیر کا میں انشاءاللہ پھر آپ سے سنوں گا اس کے بارے میں پیر پیر کے دن انشاءاللہ میں اس کا آپ سے سنوں گا